حضرت سائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سفیان بن ابو شنائی رضی اللہ تعالیٰ آئے اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کتا رکھا جو نہ کھیتی کی حفاظت کرتا ہو اور نہ جانوروں کی اور نہ وہ شکاری ہو تو اس کے عمل سے ہر روز ایک قرآت ثواب کم کیا جائے گا میں نے کہا اے سفیان کیا آپ نے یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے فرمایا ہاں اس مسجد کے رب کی قسم سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو نوے